سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور جاہلیت کے دو کام ہیں لوگ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے نوحہ کرنا اور نصب پر تان کرنا حدیث نمبر تین ہزار اٹھاون مسند احمد